رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الصناع والمجد أحق ما قال العبد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 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعش الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له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

إنه كان لآياتنا عنيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون يا ايها المدثر اے کپڑا اڑنے والے تم فاندر اٹھو اور لوگوں کو ان کے اعمال بد کے انجام بد سے ڈراؤ وربا کا فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو وسیاب کا فقر اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو ورد حجر اور شرک کی برائی کو سرے سے چھوڑ دو ولا تمن تک لوگوں کو دین سمجھانے پر احسان نہ جتلاؤ کہ اس سے مال اکٹھا کر سکو رب نے کا فصل اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو خریدا نکی رکھنا پوری خزانے کا یوم دین یومنا اطیف جب سور پھونکا جائے گا وہ دن سخت دن ہوگا مشکل دن ہوگا القافری نہ غیر و یسیب یعنی کافروں کے لیے اس میں کوئی آسانی نہیں ہوگی ذرنی ومن خلق تو وحیدہ ذرنی ومن خلق تو وحیدہ جس دن پرور فرمائے گا جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا تھا مجھے اس سے سمجھ لینے دو سوج لینے دو وہ تو لہو معلم ممجودہ میں نے اسے بکثرت مال عطا کیا تھا وہ بنی شہودا اور ہر وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے تھے وہ محت ہتو رہا اور اس کے لیے تمام آسانیاں مہیا کی تھیں سماسما ورنہ ازمید پھر وہ چاہتا ہے کہ مزید جو چل ایسا نہیں ہوگا ہوں کا ہماری آیتوں کا ضدی دشمن ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریف کے لیے جو اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں بڑائیوں کے بریائیوں کا حقدار ہے سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء المسلیم شفیع المد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلاح صلات و سلام کے بعد اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے انسان کے لیے پوری زندگی میں انسان کے لیے پوری زندگی میں اسلام سے سبق ملتے ہیں اور راستے ملتے ہیں کامیاب اور فوج و خلا سے سرفراز انسان وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے تمام معاملات میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر چلے ٹھیک ٹھیک کا زندگی بسر کرے کہیں بھی اپنی مرضی نہ چلائے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کے رسول کی اتباع کرے جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کے دین کے مطابق چلتے ہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے پوچھ کر چلتے ہیں یہ مسلم کہلاتے ہیں مسلم کا معنی ہی فرم بردار اطاعت کرنے والا ماننے والا اتباع کرنے والا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کر کے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر اسلام سے آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے اپنی خاص کی پیروی کرتا ہے یہ مسلم کی بجائے مجرم ہوتا ہے بندے دو ہی ہیں کچھ پوچھ کر چلنے والے فرما برداری کرنے والے اور کچھ اپنی مرضی سے چلنے والے نافرمانی کرنے والے فرما بردار مسلمان ہیں اور نافرمان مسلم فرما برداروں کے لیے اللہ رب العزت نے بہتر سے بہتر جدائیں رکھی ہوئی ہیں اور نافرمانوں اور مجرموں کے لیے بد سے بدتر سزائیں رکھی ہوئی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہم بھی آئے کرام کی طرح دنیا کو یہ بتانے آئے تھے کہ لوگوں یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے مت سمجھے کہ یہاں ہماری لگام ڈھیلی ہے جو چاہیں سو کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں براہ یہی نظر آتا ہے کہ ظالم ایک سے بڑھ کر ایک ظلم کرتا ہے اور اس کی زندگی بظاہر خوشگوار نظر آتی ہے کہیں اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے ظالم بڑا ہو جاتا ہے اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں درندوں کی طرح جس جانور کو چاہے پکڑ کے پھاڑ لے چیر لے رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے آخرت کی سزائیں ایک طرف دنیا کی سزاؤں میں سے ایک سزا مجرم کو یہ ملتی ہے کہ اسے اپنا آپ بھول جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو بلا دے اللہ اسے اپنا آپ بلا دیتا ہے اسی کو ہوش نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے کیے دھرے کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس لیے ہم نس اللہ فن سا الجنة هم الفائزون لا لاسل نس اللہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا جنہوں نے یہ بات بلا دی کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے اور کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کسی کام کے لیے بھیجا ہے اپنی فرم برداری کے لیے بھیجا ہے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ بات بلا دی ہوں منصوصہ ہوں ان کی اس نالائکی اور جرم کی نقص لاز یہ ملی بانسا من خطم اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا اب ان کو پارٹی خریدی کا پتہ نہیں ہے حلال حرام کا پتہ نہیں ہے ظلم و ستم اور عدل و انصاف میں فرق نہیں کرتے بس سے بد تک ظلم کرے تو اس کا نام عدل و انصاف رکھتے ہیں بد سے بد تک ظلم کا نام بھی عدل و انصاف رکھتے ہیں اس حد تک نالائق ہو چکے ہیں اس حد تک بے وقوف ہو چکے اس حد تک اللہ رب العزت نے انہیں پاگل بنا دیا اگر ان سے چھین لی اپنے آپ انہیں بھول چکا اور اپنے آماد کے برے انجام کا انہیں کوئی پتہ نہیں جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ ان کو اپنا آپ بلا دیتا ہے جو سب کچھ بھول جاتے ہیں یہی اصل فاصلوں فاطر ہے نافرمان ہے حدیں توڑنے والے ہیں دین سے نکل جانے والے ہیں نتیجہ تک انسانیت سے نکل جانے والے کامیابی کا راستہ حجاد اور فرم برداری کا راستہ ہے جس گلے میں پتا ڈال کے لگام اللہ رب العزت کو پکڑا دی اللہ کے رسول کو پکڑا دی یہ کامیاب و کامران ہے جس نے اپنی رسی اپنے ہاتھ میں لے لی یہ ناکام ہے نامراد ہے بد نصیب ہے بد بخت ہے سعادت سے دور ہے لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عشوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعنت کی گئی یہودیوں پر یہودیوں میں سے جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی على لسان داود لعنت اللہ رب العزت کی طرف سے اور داود علیہ السلام کی زبان پر اس سے بدتر لعنت کیا ہوگی وعیسی بن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ صلاح وسلام کی زبان پر انہیں لانت کی گئی لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دی یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے غالب کا یا تدور ایسا کیوں ہوا کیوں اللہ رب العزت نے ان پہ لانت کی کیوں نے اپنی رحمت سے دور کیا اس لیے کہ یہ نافرمان ہو گئے تھے اور حدوں سے گزرنے لگے تھے جو بھی اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جائے جو شخصی حدود فلاگنے لگے مقررہ حدود سے آگے گزرنے لگے سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ جس پر اللہ کی طرف سے لڑ پڑ جائے جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کا انجام آخر میں کیا ہوتا ہے یہ تو دور کی بات ہے دنیا میں اس کا کیا انجام ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کافر معاشرے دیکھ لیں جہاں یہود بستے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جس طرح کی ان کی زندگی کا سٹائل ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ رب العزت دھکا رہے لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ان کے معاشروں کو دیکھیے سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں گزارے لائق مسلمان ہیں اللہ کی فرمبرداری کرنے والے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا کی زندگی ہماری ان کتنی کس ہے اور اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اللہ ایسا اللہ ایسا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس میں کوئی ٹانٹا نہیں ہوگا کوئی صبح نہیں ہوگی کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی دنیا میں جتنا بھی کچھ حاصل کر لیں کوئی کم از کم یہ خوف تو لگا ہی رہتا ہے کہ اس نے اس کو چھوڑنا ہے یا نمت چھن جائے گی نمت نہیں چھڑے گی تو بندہ نمت سے چھن جائے گا اکٹھے کبھی نہیں کامیابی کا راستہ دین کا راستہ ہے ہم امرداری کا راستہ ہے اطاعت کا راستہ ہے اور اگلی بات بھی یاد رکھی کہ ہم نے غلط روش سے تیار کر رکھی ہے جو باتیں ہمیں دین کی پسند آتی ہیں ان پر تو عمل کرتے ہیں آسانی سے مان لیتے ہیں اور جو باتیں ذرا مشکل ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے ان سے باہر نکلتے ہیں یہ طرز عمل بھی اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں مناسب نہیں ہیں لیکن یہ طریقہ کار مناسبوں کا ہے مسلمانوں کا نہیں دین کے کسی ایک حصے کو لے لینا دوسرے کو چھوڑ دینا مطلب کی بات ہو تو مان لینا جو بات طبیعت کے خلاف پڑتی ہو اسے نکلنے کے لیے ہزار راستے تلاش کر رہے ہیں کہیں سے فتوا لے لیا کہیں سے کوئی اور سہارا لے لیا کہیں سے کوئی اور سہارا لے لیا یہ اہل ایمان کا وطیرہ نہیں ہے یہ کھڑے اور سچے مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بچائے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا مسلمان اور مومن سچا وہی ہے جو سب سے لے کر کون تک اپنے آپ کو اللہ کے حصول میں سے سوچ رہے جو زندگی کے کسی حصے میں بھی نافرمانی کے بارے میں نہ سوچے فرم برداری کے بارے میں سوچے بھاگنے کے بھاگنے کے طریقے نہ سوچے بہانے نہ بنائے بلکہ تلاش کرے کہ کن کن کاموں سے میرا مولا راضی ہوتا ہے چن چن کر گن گن کر ایسے کام کرے جن سے اللہ رب العزت راضی بہانے تلاش کرے اللہ کے قرب کے مسائل اور ذرائع تلاش کرے اللہ رب العزت کے قرب کے بھاگنے کی بجائے اللہ کے قرب کے ذرائع تلاش کرے یہ اصل ایمان ہے خراب ایمان ہمیں نماز کی سنتوں کا تو پتا ہے اس کے آگے پیچھے سنتیں ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہمیں کہ کے زکات کی بھی سنتیں ہوتی ہیں نکاح کے آگے پیچھے بھی سنتے ہیں جیسے فرضوں کے آگے پیچھے سنتے ہیں اور کچھ خوش نصیب اور صحت مند وہ بھی ہیں جو سنتوں کی بجائے نفروں کا بھی استعمال کرتے ہیں رکھتے ہی نہیں ہیں نماز پر ایسے ہی کھڑا اور سچا مومن زکات پر اس کی تسلی نہیں ہوتی وہ زکات کے نوافل تلاش کرتا ہے زکات کی سنتیں تلاش کرتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم دم بھرتے ہیں جس کا ہم نام لیتے ہیں جس کی ہم امتی کہلاتے ہیں اللہ اکبر کوئی بھی آنے والا کوئی بھی سائل کوئی بھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا پاس ہوتا تو عطا فرما دیتے پاس نہ ہوتا تو اس سے کہتے فلاں سے جا کر میرے نام سے قرض لے لو ہمیشہ قرض سے دبے رکھے اور یہ کل کس چیز کا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہننے کا شوق نہ کھانے کا شوق زندگی بھر جانتی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو پیمان بنانے والے لیکن قرضے سنے دبے ہوئے اس لیے کہ تحمل و تب سے لوگوں کا لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا اس لیے کنوں کے بوجھ چلے رہتے ہیں حضرت عبد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ حضرت اللہ کے رسول ہوتا ہے تو بے دیا کرے باس ہو تو عطا فرما دیا کرے لیکن یہ کرنے لگے کی کیا ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے لیے انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اپنے اتنا قریبی ساتھی ہونے کے عمر یہ بات پسند نہیں ایک انصاری صحابی نے تجویز دی ان سے رسول بلا تشا اے اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو تھوڑے دن سے خرچ کیا کرو اللہ رب العزت سے کمی کا خدا اور خرچہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ اس انصاری کی تجویز اچھی ہے حضرت عمر کی تجویز اچھی نہیں میرے بھائیو اگر ہم کھڑے یا سچے مسلمان ہیں کھڑے یا سچے مومن ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حج کی بھی تیاری کی ضرورت ہے حج کرنے کے بعد اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے زکات سے پہلے پورا سال اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت ہے جب زکات ختم ہو جائے تو ہمارا ہاتھ پھر بھی نہیں رکنا چاہیے روزہ بھی سنت روزہ بھی ہے ہر روزہ بھی ہے نفر روزہ بھی ہے بالکل نواز کی موقع تلاش کرنے چاہیے دار بولی سب کے قرب تب جا کے جی مکمل ہوتا ہے ہم کو جو تھوڑا بہت دیے پھرتے ہیں اس میں سے بھی جو اپنی پسند کا ہے وہ قبول ہے جس میں ذرا مشکل پڑتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ راستہ سچے اور کھڑے معاملوں کا نہیں ہے اور جو ہم میں سے بڑے سچے ہیں بڑے کھڑے ہیں بڑے دعوے دار ہیں انہیں بھی دین کے ایک پہلو کو لیا ہوا ہے اور دوسرے کو چھوڑا ہوا ہے تیسرے کو چھوڑا ہوا ہے تو میرے بھائیوں سچا اور کھڑا مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو جس کے عقائد درست ہو توحید پر مکمل طور پر کار بند ہو عبادات اس کی درست ہو معاملات اس کے اسوائے نبی کے مطابق ہو اخلاق اور آداب بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوں تب جا کے پوری زندگی انسان کی سمجھتی ہے کامیابی کے راستے سے لگتا ہے اور سب کچھ کے لیے ہمارے لیے حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے اس وقت میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنت الحسن کا کان عبد اللہ ولی اللہ کثیر لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بہترین اسوا ہے اگر کوئی شخص کھڑی اور سچی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اگر کوئی شخص مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں ہمیشہ دیکھ دیکھ کے چلیں کہیں غلطی نہ کھائیں ایک ایک قدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تو کامیابی حاصل ہوگی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جب انسان کو امام الانبیاء کی زندگی سے درسنا ملتا ہو سب نہ ملتا ہو میں اس وقت اللہ رب العزت کی توفیق سے چاہتا ہوں کہ اس وقت امت اسلامیہ مشکلات کا شکار ہے مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے اس موقع پر ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو دیکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشکلیں اور مصیبتیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں گھبرائے مشکلات میں کل کو اضطراب کا شکار ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مداحت دکھائی کہیں کمزوری دکھائی کہیں دین کا دین کی بجائے اپنی عزت کو اہمیت دی کہیں اپنے مال کو اہمیت دی کہیں اپنی جان کو اہمیت دی کہیں اپنے احترام کو اہمیت دی یا سارا کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا اللہ رب العزت کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کے نہیں پھر سمجھائے گی جی کہ ہم مشکلات میں ہیں یا نہیں اللہ کی قسم ہماری ساری مشکلات اکٹھی ہو جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کاتا چبنے سے بھی کم ہے یہ ساری مصیبتیں اگر ہم کھڑے اور سچے موبائل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی خاطر زندگی قربان کی ہے جس دین کی خاطر امام الانبیاء نے عزت قربان کی ہو جان قربان کی ہو مال قربان کیا ہو زندگی وقف کر دی ہو ہم کون ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اپنی زندگی اپنا احترام اور اپنا آرام بچا کے رکھیں ماں اہل مدینہ ومن حولهم من العراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک زخمی کرایا جس دین کے لیے دان اڑائے جس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کیسے بے رقوف ہیں اس دین کی خاطر اپنے کپڑوں کو میلا کروانے کو بھی تیار نہیں ہے بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے کیا مناسب ہے ہماری زندگی میں اور خالماتی تھی کیا تعلق ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے متعلق ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کس قدر سچے ہیں ہم اس دعوے میں ہم اسلام کے خادم ہیں اسلام کی نشر و کا کام کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے قدم پہ چلنے والے ہیں دنیا تو ہے ہی دنیا تو ہے ہی امتحان کے لیے دنیا تو ہے ہی امتحان کے لیے مصیبت نہیں آئیں گی تو امتحان کیسے کرے کھوتے کا پاس پتہ کیسے چلے گا اما كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون جب تمہارا خیال ایسے جنت میں داخل ہو جائے محبت کا دعویٰ کر دیا تو قبول ہو جائے سداجیت کا دعویٰ کر دیا تو قبول ہو جائے جہاد کا دعویٰ کر دیا تو قبول ہو جائے یا امتحان نہیں لیا جائے گا سخت سے سخت تر امتحان آئے گا شدید سے شدید پر امتحان آئیں گے دعوے کرنا آسان ہے بلکہ مارنا آسان ہے اور امتحان کے وقت کامیابی حاصل کرنا مشکل کام ہے دنیا امتحان کے لیے زندگی امتحان کے لیے جتنے کسی کے لیے اللہ نے درجے بلند رکھے ہوئے ہیں اتنا ہی اس کا امتحان شدید ہے مجموعی طور پر یہ دنیا کا نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے تبارک اللہ بھی ابھی ملک کو شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا اعتراف کیا گیا کے رسول سب سے شدید امتحان سب سے شدید ابتلا سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے فرمایا علم دیا سرمیالم کنبلم سلفل سل سب سے شدید امتحان انبیاء اکرام کا ہوتا ہے سب سے شدید امتحان سب سے بڑی آزمائش انبیاء اکرام کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی زیادہ قرب کا دعویٰ کرے گا جو بھی کہے گا کہ میں انبیاء کا زیادہ مقتبے ہوں اس کا زیادہ امتحان ہوگا چلتے چلتے بات کہاں پہنچ جاتی ہے سارے ہین والے لوگ کھڑے اور سچے مومن لوگ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان کا حجر ان میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں لیافرا ہو دل کا لائے کما یفرا وہاں سے تم دل رکھا متقی اور سالے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آزمائش ہو مصیبتوں تکلیفوں تکلیف ہو اللہ رب العزت کے آنے والے امتحانوں میں اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنے تم اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش سے یہ امتحان یہ مسائل یہ فطرے اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں سے نکال کے ہمارے مقام بلند کرنا چاہتا ہے ہمیں کروانا چاہتا ہے جس دین کا نام لیتے ہو جس دین کا نام لیتے ہو جس میں بھی اس دین کا نام لیا اس کی آزماش ضرور ہوئی ہے پہلے دن بتا دیا گیا تھا یہ تو نئی خبر نہیں ہے پہلے دن بتا دیا گیا وہی آئی انعام الم لیا خوف محسوس کیا گھر آ گیا چادر لے کر لوگ لیٹ گئے حدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے حضرت خدیجہ جس نے وقت ساتھ گزارا تھا رضی اللہ تعالی عنہ جس نے وقت ساتھ گزارا تھا اس نے بتایا نچوڑ نکالا محمد الانبیاء کی زندگی کا حوصلہ بڑھایا دھرس بنائی جل بڑھائی اور جو اپنے لیے کما نہ سکتا ہو جس کا پلے کچھ نہ ہو فقیر ہو تم اس کو کما دے کے بتا دوائی اس طرح کا آدمی اس کو کیسے جان میں خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اطمینان کے لیے اپنے اطمینان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوبل کے پاس ایک عالم آدمی تھا آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا سابقہ آسمانی کتابوں پر اس کی گہری نظر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اس کا زمانہ قریب ہے اس کے انتظار میں تھا اس عالم آدمی کے پاس لے گئی اور وہ حضرت خبیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا سے کہنے لگی کہ اس سے پوچھو اس کی صورت حال معلوم کرو بتاؤ کیا معاملہ ہے انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حال معلوم کی اور فوراً اٹھے اپنے علم کی بنیاد پر میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہود نے سارا کیا علماء آسمانی کتابوں میں امام الانبیاء کے اور صاف واضح ہونے کی وجہ سے بکس ہونے کی وجہ سے ایک ایک بات جانتے تھے امام کے اب بھی اب بھی باوجود تحریفوں کے سورات اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر موجود ہے کوئی نہیں ہے تو یہ کہہ سکے کہ میں جانتا نہیں یا رسول نہ ہوں کہ میں یا رسول یار تشریف لانے سے پہلے ہی جتنا جانتے تھے جتنا اپنی اولادوں کو جانتے اس کو بھی معلوم تھا فوراً بول اٹھا دو باتیں سننے فوراً بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسا کی بات آیا کرتا تھا یہ تو نبی جو حاضر علما ہے یہ تو سمت کا نبی ہے گئے تنگ سیاح جگہ کاش کے نیسی نمت کے وقت جوان ہوتا ہے جیسی مدد کر سکوں کاش کے میں تیری مدد کر سکوں کاش کے جب تیری قوم تجھے نکال دے گی میں تیری کی مدد کر سکوں امام الانبیاء نے بھر رہا ہے مکھر جی یہ ہم کیا یہ مجھے نکال دیں گے مکے سے اللہ اکبر یہ ہے تمہارا دین یہ ہے تمہارا دین جس کو آپ کی وجہ سے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکے جیسے شہر سے نکلنا پڑتا اور ہم ہیں کہ اپنی گلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جھونپڑی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے زندگیوں سے بھرے ہوئے ملکوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے دین کی خاطر دم بھرتے ہیں امام کی کے ہو کہاں ہم ہیں کہاں میں مختلف ہوں انہوں میں جی نے فرداسندی کے بعد کسی کو دکھ نہیں دیا کسی سے بڑا سلوک نہیں کیا کے باوجود مجھے نکال دیں اور میں ہاں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے وہ بات کی جو تم کرنے والے ہو اس کو اس کے مخت سے نکال دیا تم اکیلے نہیں أو لتعودن في ملتنا میں إليهم ربهم لنهلكن الظالمين کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے کافروں نے ان سے کہا جو ان کی خیر شاہی کا پیغام لے کر اللہ کی طرف سے ان کی طرف روس ہوئے لنو پھر جنگل دینا او نقل اللہ نہ مل دینا یا تو اسلام کی تہارت اور پادی کو چھوڑ کر ہمارے جیسے کافر بن جاؤ نجات کر لو یا پھر ہمیں تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر سکون کی وہی اتاری اور انہیں بتایا میں ہمارا فیصلہ ہے یقیناً ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں کوئی شک نہیں اللہ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے لیکن اللہ کے اس وعدے پر یقین کرنے کے لیے جو ایمان چاہیے اس میں کمی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان پہ تو اللہ کی بادشاہی ہے زمین پہ کافروں کی بادشاہی ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے کا وعدہ ہے یہ زمین تو ہمیں ایمان کے لیے ہے اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ زمین کا لفظ کتنا وسیع ہے اور زمین کتنی وسیع ہے میرے بھائیو اچھی طرح یہ بات یاد رکھ لو کائنات کی سب سے بہترین زمین کائنات میں سب سے بہترین زمین کا پتا جنت الفردوس کی زمین کا پتا ہے یہ نہیں تو وہ صحیح یہ نہیں تو وہ صحیح اور ہمیں ایمان کے لیے اللہ نے وہی رکھی ہوئی ہے انہوں نے پورے حوصلے سے کہا ورنہ علامہ آگے تو ہے تم نے تکلیفیں دہلی اور دہلی مزید دینا چاہتا ہے تو ملک برداشت کرنے کو تیار ہے رس میں رنگ آلامہ کی خاطر صبر کریں گے اللہ کی خاطر صبر کریں گے تب دیں گے نہیں دین نہیں چھوڑیں گے دین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے اللہ ہی کے غلام بن کے رہیں گے نکالتے ہو تو نکال دو قتل کرتے ہو تو قتل کرتے جو ہو سکتا ہے اب اموک دیا ہو فرمایا رام نمبر نے کہ کیا مجھے نکال دیں فرمایا ہاں جس نے بھی وہ بات کی جو تم کرنے والے ہو جو بھی ایک اللہ کا نام لیتا ہے جو بھی ایک اللہ کا نام لیتا ہے وہی وہی کے کے اللہ اللہ دین سب شروع جب بھی ایک اللہ کی بات آتی ہے جب بھی ایک اللہ کی بات آتی ہے کافروں اور مشرقوں کے چیروں پر شکرے پڑ جاتی ہیں جب باطن معبودوں کا نام آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کھیل اٹھتے جتنے بھی وہ بات جو تم کرنے والے ہو اس کو اس کے وطن سے نکال دیا گیا پتا چل گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے والی زندگی کیسی کرتی ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں بھی پتا چل جانا چاہیے الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے دنیا کے اندر کیا نتائج نکل سکتے ہمیں بھی پتہ چل جانا چاہیے کوئی مشکل آئے کوئی مصیبت آئے تو مت بڑھائے مت سمجھے کہ یہ کیا ہو گیا وہ کہیں جو انہوں نے کہا تھا وما راج مین اللہ قالوا هذا ما ما وعدنا الله الله الله ورسوله ورسوله وصدق وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا عاهدوا عليه رسول اللہ تسلیمن پہ بہن و ماں بدل تبدیلا بر مارد منہ دا اے مان نے جب گروہوں کو دیکھا کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں ساری کافی قوتیں جمع ہو گئی ہیں اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ سے رسول نے ہمیں اس کا وعدہ دیا تھا بتایا تھا ایسا ہوگا وسلط اللہ رسول اس کا رسول تو سچ بھی بولتے ہیں ایمان تسلیما ان کے ان کو ان کس قسم کے حالات میں ان کا ایمان بڑھ گیا اللہ کی فرما بھی بڑھ گئی باغے نہیں دین جی، چھوڑا نہیں بزدلی نہیں دکھائی تو مستکل نہ مظاہرت دکھائی نہ ہتھیار نہ نظریات بدلے نہ اعتراض کی نہ غلامی کا پتا قبول کرنے کو تیار ہوئے ایک اللہ کے ہو کر رہے اللہ رب العزت جو ایسے ہو ان کی مدد ضرور فرماتا ہے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 بتا ایمان ان کا ایمان بڑھ گیا ان کا ایمان بڑھ گیا لکالو حسم اللہ من وکیل انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اللہ کافی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت کے وقت اعلان کروایا تھا نے بتاؤ اللہ مولانا بلا مولا لکم ان کی آواز سے کہہ دو اللہ مولانا بلا مولا لکم کافرو ہمارا اللہ مولا ہے تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں ہے تمہارا تمہاری والی کوئی نہیں ہے تم تو خود ہی بڑھ کے مارتے ہو ہم کسی کے سہارے بولتے ہیں ہم کسی کے سہارے بولتے ہیں ایسی ذات کے سہارے بولتے ہیں اور وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی موت تو بڑی دور کی بات اس کو نیند بھی نہیں آتی نیند بڑی دور کی بات اس کو اونگ بھی نہیں آتی لاتا خود پھر بتا رہا ہم تو اس کے سہارے بول رہے ہیں تم کس کے سہارے بول رہے ہیں تمہارا تو کوئی ہے نہیں کاش کے معاملوں کا یہ بات سمجھا جائے اللہ رب العزت اہل ایمان کا ہے کافروں کا کوئی نہیں ہے امتحان لینا اس کا حق ہے دنیا بنی ہے امتحان کے لیے جس نے امتحان سے بھاگنا ہے وہ اسکول میں جاتا ہے جس نے امتحان سے بھاگنا ہے وہ مدد کیوں جاتا ہے ہو ہوتا امتحان دینا پڑے گا امتحان نہیں دینا تو پڑھائی کا کیا کرنا تھکنے کا کیا فائدہ نمازوں کا کیا فائدہ روزوں کا کیا فائدہ امتحان ہوگا تو کھڑے کھوٹے کا پتہ چلے گا اچھے برے میں تمیز ہوگی بات اور کمیز میں تمیز ہوگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو نہیں بتا دیا گیا کہ اتنی مشکل زندگی آنے والی ہے سمجھ آ گئی سرل کی آنے کا سولم سکیلا ان میں ناشیت ہی ایمان تم بھی سمجھ لو مصیبتیں نظر آ رہی ہو مشقتیں نظر آ رہی ہوں امتحان نظر آ رہا ہو اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے نہ نہ ہو تو اس کو نکلو نہ قابو آئے تو تحجد کے وقت اٹھا اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا کر دو دیکھو کس طرح لہ اور خراب کی طرح بنتا ہے کس طرح مشکل اور مصیبتوں میں سب کامیاب و کامیاب ہو کے نکلتا ہے اس کی تیاری تو کرے کوئی تیاری تو کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خراب سچا مسلمان بننے کی کوشش ہوں اللہ رب العزت کہ اسی امتحانوں سے بچائے آ جائیں تو سر شروع فرمائے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا الحمد للہ